حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو انہوں نے اس کا سر پکڑ کر مروڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام بولے آپ نے ایک پاک جان کو قتل کر ڈالا ہے سنن ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو سات